حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہ سے بہتر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچپن